یار سولنگ سہ لمحا یار سولنگ سالم پر سولنگ سہ لمحا و سولم مرحبا یا یا رسول اللہ و و مرحبا حبیب کبریا سہلم مرحبا

یا رسول اللہ اہلا اہلا و و سہلا سہلا مرحبا مرحبا رازدار کبریا مظہر رب العلا اہلا و سہلا مرحبا آمینہ کے دل روبا اہلا و سہلا مرحبا اے علی ماں کے پیا اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ سہ لمل ابا یار سول سہ لمل ابا تاج دار سہ لمل ابا مورسلی پیش و اہل و سہ لمل ابا مرحبا سرور ہر دو سارا ابا سلوار مل ابا یار سول مرحبا یا رسول اللہ اہلم و سہلم مرحبا فلق کے حاجت روا اہلم و سہلم مرحبا اے میرے مشکل پوشا اہلم و سہلم مرحبا سیدو سردار ما اہلم و سہلم مرحبا مالکو مختار ما اہلم و سہلم مرحبا بے قصو کے آسرا اہلم و سہلم مرحبا لا سالم مل ہبا یار سول سہلم بھر ہبا یار سول سہ مرحبا چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے آ گئے بدر جا اہلم و سہلم مرحبا آمینہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ سم پڑھ آبا یار سول سمرم پڑھ یا رسول اللہ سم پڑھ ابا خوب جھومو آسیو وہ مسکراتے آ گئے شاپ روز جازا اہلم و سہلم مرحبا حاضر و ناظر ہو تم اور باطن و ظاہر ہو تم کچھ نہیں تم سے چھپا اہلم و سہلم مرحبا قبر میں اٹار کی آمد ہو جب سرکار کی ہو تما پر یا خدا لما سالم مرحبا یا رسول اللہ سالم پر ابا یار سولندہ سالم پر ابا یار سولندہ سالم پر ابا ل مرحبا پر ابا لا سالم پر ابا لو سالم پر ابا سالم مرحبا یا رسول اللہ اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ اہلا و سہلا مرحبا یا حبیب کبریا اہلا و سالم ابا سہ مرحبا آ گئے خیر مرحبا آئے کیا گئے مرحبا یا امبی سالم مل ہبا یار سول سہ لمل ہبا یار مرحبا سہلمل